مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ انہیں یعنی کفار و مشرقین کو اے نبی خبر دے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے انعامات کیے ہیں کہ سرات مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کی جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے جو ایک دین پر قائم ہے اور جو ملت ابراہیم علیہ السلام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو تیس میں فرمایا کہ ملت ابراہیم سے بے سمجھ کے سوا کون رو گردانی کرے گا اور سور حج کی آیت نمبر اٹھتر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسی کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے اللہ نے تم کو سب سے برگزیدہ تر بنایا اور دین کے بارے میں کوئی تنگی تم سے متعلق نہیں رکھی یہ وہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین و مسلک ہے اور سور نحل کی آیت نمبر 120 سو بیس آیت نمبر ایک سو میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے الہ پرست تھے وہ مخلص شخص تھے اور شرک سے ہمیشہ دور رہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار رہے ہم نے اے نبی انہیں سرات مستقیم کی طرف ہدایت کی تھی دنیا میں بھی ان کو نیکیاں حاصل تھیں اور آخرت میں بھی وہ نیک ترین بندوں میں شامل ہے اب ہم آپ کی طرف اے نبی وہی بھیجتے ہیں کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیجیے اس برتری کے اعتراف سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اتباع ملت ابراہیم کا حکم ہے اس لیے ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اکمل اور افضل ہو گئے اس لیے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین کو اپنے اتباع سے قیام عظیم بخشا ہے اور ان کے دین کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے اور کوئی نبی اس دین کی تکمیل نہ کر سکا اور یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے اخیر میں آنے والے ہیں آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول قیامت تک نہ آئے گا اولاد آدم کے مطلقاً آپ سردار ہیں اور مقام محمود پر فائز ہیں کہ قیامت کے روز ساری مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رجوع کرے گی حتیٰ کہ خود خلیل ابراہیم علیہ السلام بھی ابن افزا اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہم ملت اسلام اور کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ پر صبح کرتے ہیں یہ روایت مسند احمد نیز سنن تارمی مصنف ابن بھی شیبہ وغیرہ میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا دین اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اپنی ٹھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر رکھ دیتی اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہو کر حبشیوں کا کھیل دیکھتی اور جب تھک جاتی تو ہٹ جاتی اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود اس بات کو جان لیں کہ ہمارا دین بہت بڑا ہے اور میں شرک سے بالکل الگ رہنے والا دین دے کر بھیجا گیا ہوں اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے میری نماز میری ساری عبادت میرا جینا اور مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے اور جیسا کہ اللہ نے سورہ کوثر کی آیت نمبر دو میں فرمایا اے نبی آپ اپنے ربی کی نماز پڑھیے اور اللہ ہی کے لیے قربانی کیا کیجیے مشرقین تو اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے اللہ پاک ان سے مخالفت اور انحراف کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ نیت و عظم کا حکم ہے چنانچہ فرمایا کہ میری نماز اور میری عبادت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے نسخ زبانیں حج و عمرے میں قربانی کو کہتے ہیں سر نبی داود میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے دن یعنی یوم النحر کے روز دو دمبے ذبح کیے اور جب ذبح کرنے لگے تو فرمایا انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات پاک کی طرف پھیر لیا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حنیفاً فن اکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا وما انا من المشرقین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ان صلاتی و نسوخی و محیا و اللہ رب العالمین بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے اول المسلمین سے مراد اس امت کا پہلا مسلمان تمام انبیاء علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام ہی کی دعوت دیتے تھے اصل اسلام اللہ تعالیٰ کو معبود اکتا ماننا ہے اور اللہ کو اکیلے اور لا شریک سمجھنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے اے نبی جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف یہی وہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں کوئی اللہ کا شریک نہیں تم سب اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے اے میری قوم کے لوگوں منہ موڑتے ہو تو کیا میں نے تم سے تبلیغ و تعلیم کا کوئی معاوضہ مانگا تھا مجھے تو اجر اللہ تعالیٰ دیں گے مجھے تو حکم ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام لاؤں اور فرمایا جو ملت ابراہیم سے اعراض کرتا ہے وہ بڑا ہی بے سمجھ ہے ہم نے اس کو دنیا میں بھی انتخاب کیا ہے اور وہ آخرت میں بھی بڑے اللہ پرستوں میں سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہہ دیا کہ اسلام لاؤ وہ فوراً بول اٹھے اسلم تو لرب العالمین ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے لڑکو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین دین حنیف دین اسلام کو مخصوص کر دیا ہے تم نہ مرنا جب تک کہ مسلمان نہ رہو یعنی حالت اسلامی میں تم کو موت آنی چاہیے اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے رب آپ نے مجھے ملک و دولت بخشی اور مجھے خوابوں کی تعبیر اور باتوں کی تعبیر سکھائی آپ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے ہیں آپ دنیا و آخرت میں میرے دوست و ولی ہیں آپ مجھے مرنے تک مسلمان ہی رکھیے اور مرنے کے بعد صالحین میں میرا شمار کیجیے سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو ایک اور سورہ یونس کی آیت نمبر چوراسی تا آیت نمبر چھیاسی میں موسا علیہ السلام کا قول اللہ نے ذکر کیا موسا علیہ السلام نے کہا تھا اے لوگو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو تو ان کی امت بنی اسرائیل نے ان سے کہا تھا کہ ہم اپنے ربی پر توکل کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کا نشانہ نہ بنائیے اور اپنی رحمت سے ان کافروں کے تسلط سے ہمیں نجات عطا فرمائیے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر چوالیس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت ہے اور نور ہے جس کے ذریعے ان کے بعد اسلام لانے والے انبیاء یہودیوں اور ربانیوں اور احبار کے درمیان فیصلے فرمایا کرتے تھے اور سورہ معاہدہ ہی کی آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ جب ہم نے حوالیوں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے کہا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ تو کہنے لگے ہاں ہم ایمان لائے اور اے اللہ آپ گوا رہیے کہ ہم مسلمان ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ نے تمام رسولوں کو اسلام دے کر بھیجا تھا لیکن انبیاء کی یہ امتیں اپنی اپنی شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے الگ الگ مسلک پر تھیں اور بعض نبی بعض کے فروعی مسلک کو نسخ کر کے اپنا مسلک جاری کرتے یہ بھی اللہ کے حکم سے یہاں تک کہ شریعت محمدی کے ذریعے دوسرے سب ادیان اور مسالک منسوخ ہو گئے اور دین محمدی کبھی منسوخ نہیں ہوگا ہمیشہ تا قیامت قائم اور منصور رہے گا قیام قیامت تک اس کے جھنڈے بلند رہیں گے اسی لیے صحیح مسلم سن نبی داود وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم معاشر الانبیاء علاتی اولاد ہیں یعنی جیسے علاتی اولاد کا باپ ایک ہوتا ہے ہم سب کا دین بھی ایک ہے سب اللہ اکیلے جن کا کوئی شریک نہیں ہے انہیں مانتے ہیں انہی کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ شریعتیں بدلی ہوئی ہوں یہ شریعتیں بمنزل ماؤں کے ہیں جیسا کہ اخیافی بھائی اس کے برعکس ہوتے ہیں کہ ماں ایک ہی ہوتی ہے اور باپ الگ الگ ہوتے ہیں اور حقیقی بھائی ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں تو گویا امت کی مثال باہم سگے بھائیوں کی طرح ہے صحیح مسلم وغیرہ میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی تکبیر کہنے لگتے تو یہ کہہ کر شروع کرتے وجہت وجہ وہی پوری آیت پڑھتے پھر نماز سے پہلے یا بعد یہ دعا مانگتے اللہم انت الملک اے اللہ آپ ہی بادشاہ ہیں لا الہ الا انت نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے آپ کے انت ربی آپ میرے رب ہیں وہ انا آبدو کا اور میں آپ کا بندہ ہوں غلم تو نفسی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے وہ آطرف تو بھی اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں فغفر لی ذنوبی جمیا بس آپ میرے تمام گناہوں کو بخش دیجیے لا یغفر الذنوب الا انت گناہوں کو کوئی نہیں بخشتے سوائے آپ کے وہ لی احسن الاخلاق اور مجھے بہترین اخلاق کی رہنمائی فرمائیے لا لی احسن الا انت بہترین اخلاق کی جانب آپ کے سوا کوئی رہنمائی نہیں کر سکتے وصرف عنی سیئها اور برے اخلاق مجھ سے پھیر دیجئے لا یصرف عنی سیئها الا انت برے اخلاق کو مجھ پر سے کوئی نہیں پھیر سکتے سوائے آپ کے تبارک تعالیت آپ بابرکت ہیں اور آپ تمام مخلوق کے اوپر ہے بلندی پر ہیں استغفی کا و اطوب میں آپ کے حضور اپنے گناہ کی بخشش مانگتا ہوں اور آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں